سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان سے پوچھا گیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی میدے کی روٹی کھائی ہے سہل نے جواب دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدے کی روٹی دیکھی بھی نہیں یہاں تک کہ رحلت فرما گئے پھر ان سے پوچھا گیا کیا آپ لوگوں کے پاس عہد نبوی میں چھلنی تھی کہا ہم لوگوں کے پاس چھلنی نہیں تھی پھر ان سے پوچھا گیا کہ آپ لوگ جو کے آٹے کو کیسے صاف کرتے تھے تو کہا پہلے ہم اس میں پھونکے مارتے تھے تو جو اڑنا ہوتا وہ اڑ جاتا تھا پھر ہم اس میں پانی ڈال کر اسے گوند لیتے تھے جامع ترمزی حدیث نمبر دو ہزار تین سو چونسٹھ یہ حدیث صحیح ہے